السلام علیکم خواتین حضرات information system series C S five zero seven lecture number nineteen Mujahid Shahi کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے واٹر فال ماڈل کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور ڈیزائن کے مرحلے پہ ہم پہنچے تھے جہاں پہ ہم نے ڈیزائن ڈیٹا بیس کا اور ڈیزائن آف یوزر انٹرفیس کے حوالے سے گفتگو کی تھی ہم نے کانسیپٹ آف ڈاٹا اسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا تھا آج ہم اسی حوالے سے آگے ذرا چلیں گے اور بات کریں گے جو بقیہ فیزز ہیں واٹر فال ماڈل کے اور جو دوسرے ماڈلز ہیں سسٹم ڈیولپمنٹ کے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے گزشتہ لیکچر میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ انالسس کے لیے سسٹم انالیسس کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں اور سسٹم انالسس کی ریفلیکشن جو ہے وہ کی جاتی ہے ڈیٹا فلو ڈایاگرام اور اینٹی ریلیشن شپ ڈایاگرام کے اندر یعنی ڈی ایف ڈیز اور ای آر ڈیز یہ دونوں جو ڈایاگرامز بنائی جاتی ہیں یہ نہایت امپورٹنٹ ہے اسٹیپ ہے اور نہایت ضروری اسٹیپ ہے بیکاز اس کے اندر نہ صرف سسٹم اینالسٹ سسٹم ڈیزائنر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس کو جس سسٹم کا سافٹ ویئر بنانا ہے وہ سسٹم اس کو کلئی طور پہ سمجھ آ گیا ہے اور نمبر دو یہ کہ وہ جو بزنس میں مختلف ایکٹیویٹیز کی آپس میں relationship facets of business کی آپس میں ریلیشن شپ ان کو سمجھ چکا ہے ان ڈایا یا اس ڈیزائن کی بیسس پہ جو ڈایا کے اندر دیا جاتا ہے اسی کی بیسس کے اوپر پھر آگے ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے ہم ان ٹولس کے حوالے سے آئندہ لیکچرز میں تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن چونکہ ذکر آج ان کے بارے میں کیا گیا اور گزشتہ لیکچر میں بھی کیا تھا ذرا یہ تو دیکھیں کہ یہ ڈی ایف ڈی اور یہ ای آر ڈی جو ہے یہ کیا شکل ہوتی ہے یہ ہوتی کیا چیز اب جو ڈیٹا فلو ڈایاگرام ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ایک خاص ایکٹیویٹی کے بارے میں ہے اور وہ ایکٹیویٹی ہے recording of transaction and posting into the general ledger تو آئیے اس ڈی ایف ڈی کو ذرا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ انٹری ڈیٹا کسی نے اس میں انٹر کرنا ہے وہ فنکشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو یوزر ہے جو اس چیز کو استعمال کر رہا ہے یا اس انٹرفیس کو استعمال کر رہا ہے اس نے کرنا ہے ڈیٹا انٹری کا وہ یوزر جو ہے جب مشین کھولتا ہے تو سب سے پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے اس کی آئی ڈی چیک ہوتی وہ انٹر کرتا ہے اپنی آئی ڈی جو اس کو دی گئی ہے وہ آئی ڈی جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے ریلیشن شپ سب سے پہلے آیا یوزر کے حوالے سے کہ جب یوزر مشین پہ کچھ کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس کام کی اس کو اجازت ہے یا نہیں ہے کیا وہ ان فائلز کو کھول سکتا ہے یا نہیں کھول سکتا جس میں وہ کام کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کو اجازت ملتی ہے کہ ہاں یہ پاسورڈ یا آئی ڈی جو ہے اس کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے اور یہ ایک رجسٹرڈ یوزر ہے سو پہلے تو یہ ہوتی بات اب جب ان کو یہ اجازت مل گئی کہ جی آپ کام کر سکتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹس کے حوالے سے وہ کسی نے ترتیب دینا ہے وہ کون دے سکتا ہے جس یوزر کے پاس وہ رائٹ right ہو کہ وہ چارٹ آف اکاؤنٹس میں ایڈیشن کر سکے امینڈمنٹس کر سکے چارٹ آف اکاؤنٹس کوڈز ہوتے ہیں کہ اس نے کون سے اکاؤنٹ میں کیا کرنا نیا اکاؤنٹ کو کھولنا چاہتا ہے جنرل لیجر کے اندر اس کو کوڈ دینا ہو تو اس حوالے سے یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں شروع ہوتی ہیں اور پھر آگے چلتی ہیں اور یہی تمام چیز رائٹ ٹو دی اینڈ کہ جہاں پہ جنرل لیجر کے اندر پوسٹنگ ہو گئی اس تک یہ ڈائیگرامیٹک فلو جو ہے یہ ڈاکیومنٹ فلو جو ہے یہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں وہ تمام ایکٹیویٹیز لکھی ہوئی ہیں وہ مجھے بتانے کی یا اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں صرف یہ ہے کہ جی flow of documentation flow of information interaction between the various steps جو آپ یہ ایک دو تین چار پانچ خانے دیکھ رہے ہیں یہ پانچ خانے جو ہے یہ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کا آپس میں اگر کوئی ریلیشن شپ ہے اس کی بات ہو رہی ہے یا ان کی پروسیسنگ کیسے ہونی ہے اس کی تفصیل دی جا رہی ہے تو بیسکلی یہ ایک ڈی ایف ڈی ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے یہ سمبلز مختلف قسم کے اگر ہم اس میں استعمال کرتے وہ ہم نے یہاں پہ نہیں کیے ہوئے اگر یہ ہوں گے تو ان کا کیا مطلب ہے یہ تمام باتیں جب ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اس موضوع کے اوپر تو تب آپ کو بتائیں گے اب یہ تو تھا ایک ڈی ایف ڈی اب ای آر ڈی کی بات کر لیں E R D entity relationship diagram اب جو ہم آپ کو سلائڈ دکھائیں گے ای آر ڈی کی اس میں ایک بڑی سمپل ریلیشن شپ ہے کہ جی ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک سپروائزر اس ڈپارٹمنٹ میں اور اس سپروائزر کے ماتحت ایک امپلائی بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے امپلائیز بھی ہو سکتے ہیں وہ جو امپلائی اس پروجیکٹ کے اوپر ہے یا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے وہ اس کے پاس کوئی اسائنمنٹ ہے یا نہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ جی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اس پروجیکٹ کے اوپر کم از کم ایک امپلائی ہونا چاہیے اس کو اسائنڈ ہونا چاہیے تو جو ای آر ڈی ہے وہ کچھ اس طریقے سے اس کی شکل بنتی ہے اب یہ سمبلز ومبلز جو ہیں ان کو پھر ہم نہیں ایکسپلین کر رہے صرف ایک ریلیشن شپ دکھا رہے کہ جی ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ رن کون کر رہا ہے سپروائزر صاحب کر رہے ہیں سپروائزر صاحب ڈپارٹمنٹ رن کر رہے ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے کام ہیں یا ایک ہی کام ہے اور وہ مختلف امپلائیز کے تھرو ہو رہے ہیں اور وہ امپلائیز جو ہیں ایک یا ایک سے زیادہ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں یہ ریلیشن شپ ہے جو پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ سپروائزر اور امپلائی چار مختلف اینٹیز اس طریقے سے بن گئی ان کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے وہ دکھائی جا رہی اب یہی ریلیشن شپ جو ہے اس کو ہم جس وقت ڈیٹا پروسیسنگ کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر کیا سچویشن بنتی ہے کہ جی ایک کمرہ اس کمرے کے حوالے سے ریزرویشن ریزرویشن کے حوالے سے یوزر یوزر کے حوالے سے اور کہ جی وہاں پہ کیا ہوگا یوزر کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس ریلیشن شپ ڈائگرام کے اندر ڈیفائن کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جی روم کے حوالے سے ہم نے کیا کیا چیزیں کیا ہمیں انفارمیشن چاہیے کہ روم آئی ڈی ہونا چاہیے سیکرٹری صاحب کا کمرہ ہے کون سی بلڈنگ کے اندر ہے کون سا کمرہ نمبر ہے ڈسکرپشن کیا ہے اس کمرے اسٹیٹس کیا ہے ریزرویشن آئی ڈی کیا ہے روم آئی ڈی کیا ہے یوزر آئی ڈی کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ بہت ساری انفارمیشن یوزر کے حوالے سے پھر وہی کہ جی اس کی آئی ڈی ہے نہیں ہے پاس ورڈ ہے نہیں ہے اور انہوں نے وہاں پہ اس کمرے کے اندر کیا کرنا یہ ایک ریلیشن شپ جو ہے یہ شو کی گئی ہے اب یہ مختصر سی گفتگو D F D E R D کے حوالے سے ہم نے کی یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو ایک انیشل اس کے ساتھ ہم انٹروڈکشن دے دیں ڈیٹیل میں گفتگو جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہم بعد میں کریں گے تو اب آئیے واپس واٹر فال ماڈل اور اس کے لاجیکل ڈیزائن کی طرف ڈیزائن آف انفارمیشن فلو کی طرف which is a major step in logical design اس کے اندر جیسا ہم نے کہا کہ جی flow of data and information and where does اور how does that which has been received into the system processed and stored and kept the manner یہ اس میں کور ہوتا ہے دوسری چیز ان پٹ فارمس جس کے ذریعے ڈیٹا آپ نے کمپیوٹر کے اندر یا سسٹم کے اندر انٹر کرنا ہے وہ ان پٹ فارمس کیا ہے چاہے وہ باؤچرز ہیں جرنل باؤچرز ہیں ایشو نوٹس ہیں ریسیٹ نوٹس ہیں پروڈکشن رپورٹس ہیں گیٹ پاسز ہیں جو بھی ہے کچھ جس سے آپ ڈیٹا مشین کے اندر کمپیوٹر کے اندر انٹر کر رہے ہیں پیٹرن ہے کوئی ڈیزائن ہے کوئی وہ کسی طریقے سے مشین کے اندر انٹر کیا جانا ہے وہ جو فارم ہے یا فارمیٹ جو ہے جس کے ذریعے سے وہ ہوگا اس کا ڈیزائن کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے یہ بھی ابھی بتاتے ہیں آپ اس یہ بہت عام چیز ہے اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی مختلف جو کاروبار کے ایسپیکٹس ہیں ان ایسپیکٹس کے اندر ان کی آپس میں لنکیج کیا ہے کیوں کہ مثال کے طور پہ آپ نے پرچیز کی okay, جی, ہم یہ تو پرچیز کر لی ہم, ہم نے پرچیز کے اندر ریکارڈ کر لیا وہ سٹور میں جس وقت مال پہنچے گا تو سٹور والا خود ریکارڈ کر لے گا فائنانس والا خود کر لے گا چیز یہ ہے کہ تین مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اب انوالو ہو گئے پرچیز آرڈر جو ریز پرچیز ڈپارٹمنٹ نے کیا اس کی کاپی جائے گی سٹور کے اندر اس کی کاپی جائے گی فائنینس یا اکاؤنٹس کے اندر یہ تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن مل جائے انفارمیشن شیئرنگ ہے یہ بھی کہ جی یہ مال آرڈر کیا گیا جب مال سٹور میں پہنچے گا تو سٹور والا اس آرڈر کو دیکھے گا کہ جی اس آرڈر کے اندر ہم نے کیا آرڈر کیا تھا کتنی کوانٹٹی کی تھی کیا جو کوانٹٹی اس نے ریسیو کی ہے وہ اس کے حساب سے کی ہے یا نہیں کی ہے اور جو وہ ریسیٹ نوٹ بنائے گا سٹور سٹور کے میں وہ سٹور نوٹ جو ہے وہ اب جائے گا کس کس کے پاس سٹور میں تو انٹری کی اس نے لیکن اسی کی ریپلیکیشن یا اسی وہی میسج جو ہے وہ جانا ہے فائنانس کے پاس وہی میسج جانا ہے پرچیز کے پاس پرچیز کے پاس اس لیے کہ جی مال آ گیا فائنانس کے پاس اس لیے کہ جی ایونچلی جو بل آنا ہے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ فائنانس نے کرنی یا اکاؤنٹس نے کرنی ہے اور انہوں نے کتابوں میں جو فائنینشیل بکس ہیں یا اکاؤنٹنگ ریکارڈ ہے اس کے اندر بھی انٹری کرنی اب جس وقت ان کے پاس اس بات کا اکاؤنٹس کے اندر یہ آ گیا انٹیمیشن کہ جی مال پہنچ گیا اسٹور میں اب اس اسٹیج پہ فائنانس والے جو ہیں وہ ایک اینٹری کریں گے اینٹری لائبلٹی کریٹ کریں گے اور ایسٹ کریٹ کریں گے ایسٹ جو مال ریسیو ہوا لائبلٹی اس چیز کی کہ جی اس مال کے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو یوں وہ ایک ایکٹیویٹی کی ریلیشن شپ اب جو ہے وہ یا ایفیکٹ جو ہے وہ دو تین جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا میجر ایسپیکٹ ہے of the logical design input forms کے حوالے سے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اگر تو ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ایک زیرو سے شروع ہو رہی یعنی برانڈ نیو ہے اس میں پہلے کوئی کام نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا وہاں پہ آپ ڈے ون سے کمپیوٹرائزیشن لے کر کے چل رہے ہیں اور computerised systems of data recording processing and management information آپ نے بنائے انسٹال کیے اور کہا کہ جی ہم ڈے ون سے اس کے حساب سے کام کریں گے تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے وہاں پہ آپ جو بھی ڈیزائن بنائیں گے وہ تمام تر ڈیزائن ان پٹس کے کہ جی ان پٹ کیسے ریکارڈ کرنی ہے وہ لوگ فالو کریں گے لیکن پرابلم کہاں آتی ہے پرابلم وہاں آتی ہے کہ جس آرگنائزیشن ایک آرگنائزیشن جو پرانی آرگنائزیشن ہے پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے اور مین سارا کاروبار تھا وہاں پہ وہاں پہ اب لوگ فیملیرائز ہو چکے ہوئے ہیں certain type and design of formats forms آج اگر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تمام ڈیزائن فارمس جو آپ پچھلے بیس سال سے تیس سال سے چالیس سال سے آپ استعمال کر رہے تھے ان سب کو اٹھا کے پھینک دیجئے کیونکہ کل سے آپ اس نئے فارم کے اندر آپ انفارمیشن دیں گے تو ایک ہیومن جو نیچر ہے وہ سامنے ابھر کے آئے گا اور وہ ریزسٹنس ہے to the change over resistance ہے ٹو دی ایکسپٹیبل کہ جی ہم اس فارم کو نہیں بھر سکتے کیونکہ کام زیادہ ہو گیا ہے ہم تو ایسے بھر رہے تھے اس میں کیا خرابی تھی وغیرہ وغیرہ ریزلٹ یہ کہ آپ کا پروجیکٹ ڈیلے ہو سکتا ہے کیونکہ اس نئے ڈیزائن کی ایکسپٹیبلٹی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی لہذا کوشش ہماری یہ ہوتی ہے یہ جو ان پٹ فارم ہے وہ ان پٹ فارم میں اگر آلریڈی کچھ استعمال ہو رہا ہے تو حت الامکان اسی فارم کو ہم لے کر کے آگے چلے اسی کو استعمال کریں اس میں جو بڑی اسینشل چینجز ہیں وہی کریں ہاں اگر ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جہاں پہ لوگ جنہوں نے استعمال کرنا ہے کمپیوٹر جنہوں نے یوز کرنا ہے کمپیوٹر وہ نالجبل اتنے ہیں کہ اس چینج اوور کو وہ سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ اگر ان کو ایک نیا فارم بھی پیش کرتے ہیں تو اس کی ایکسپٹیبلٹی اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ یہ جو نیا فارم ہے اور اس کے ذریعے جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے اس کو ہم اس کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے بیکاز اسی کے ذریعے جو ہماری نیڈس ہیں یوزر کی نیڈس ہیں آرگنائزیشن کی نیڈس ہیں وہ پوری ہو سکتی so design of input forms very very important and whenever you design any forms input forms those have to be approved by the management وہ management as as represented by the steering committee اور دا پروجیکٹ مانیٹرنگ کمیٹی یا جس کو بھی آترائز کیا انہوں وہ اپروو کریں گے تو پھر آگے سلسلہ چلے گا اب یہ تو بات ہم نے ڈیٹا وغیرہ کے حوالے سے کی اب چیز یہ کہ جی جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پلیٹ فارمس ہیں ان کی ڈیزائن کی بھی بات ایک آرگنائزیشن ایک سسٹم استعمال کر رہی وہ سسٹم اور وہ پلیٹ فارمز جو اس سسٹم میں استعمال ہو رہے ہیں وہ آج سے بیس سال پہلے تو بالکل صحیح تھے آج ان کی افادیت اس لیے کم ہو گئی ہے کہ وہ ڈیٹا پروسیسنگ اس رفتار سے نہیں کر سکتے وہ اس میں جو پروگرامز ہیں سافٹ ویئر جو ہے اس میں چینج جو ہے وہ لانی بڑی مشکل ہے وغیرہ وغیرہ بہت بہتر ٹولز مل گئے ہیں بہت ایسی ترکیب آج موجود ہے کہ جی جس سے پروسیسنگ ٹائم اور کوئری ٹائم جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا مشینیں تیز ہو گئی ہیں وہ ڈیٹا کو پروسیس اتنی زیادہ جلدی کر لیتی ہے بنسبت لیگسی سسٹم کے تو نئے ہارڈ ویئر کی بھی ضرورت پڑ سکتی اور نئے سافٹ ویئر کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ اپنے دفتر میں آٹومیشن کرنا چاہتے ہیں اب آپ کو ورک اسٹیشن چاہیے جس آٹومیشن کا مطلب یہ ہے کہ جی مختلف لوگ جو پہلے ٹائپ رائٹر چلاتے تھے یا کچھ اور چلاتے تھے ان کو اب آپ نے کمپیوٹرائز کرنا شاید آپ کو کوئی منی کمپیوٹر بھی لینا پڑے کیوں کہ آپ نے پروسیسنگ ریسورسز میں جو ہے آپ چاہتے ہیں جو ڈیٹا پروسیسنگ ریسورسز ہے جو سارے کام کو کرنے کے ریسورسز ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ چیز جو ہے کہ جی وہ کیا ہونے چاہیے ہارڈ ویئر کیا ہونا چاہیے اس پہ بھی غور و خوص کرنا پڑتا اور یہ بھی ڈیزائن اسٹیج پہ جو چیز جو ہے اس کا فیصلہ ہو اسی طریقے سے سافٹ ویئر کے حوالے سے جو ہے وہ سچویشن سافٹ ویئر کے حوالے سے آپ نے ابھی ہم نے کہا کہ جی ہم نے ڈی ایف ڈیز اور ای آر ڈی بنا دیے اور ان کی بیسس کے اوپر ہم جب وہ اپروو ہو گئے تو ان کو لے کے ان سے آگے چلیں گے اور اب ہم ڈیزائن اسپیسیفکیشن جو ہیں جو ہم نے یہاں پہ بنائی ان کو ہم executable programs application software اس میں کنورٹ کریں ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ یا تو آپ آف دا شیلف اگر بازار میں دستیاب ہے اور آپ کی نیڈز کو پورا کرتا ہے تو وہ آپ خرید لیں گے یا آپ اس کو ڈیولپ کرائیں گے اب ڈیولپ آپ اپنے اگر آپ کے پاس اس پلیٹ فارم سے جو لوگ اویئر ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے یا وہ ایکسپرٹیز موجود ہے تو شاید آپ ان ہاؤس کرنا چاہیں وہ ڈیولپمنٹ یا وہ ڈیولپمنٹ آپ آؤٹ سورس کر دیں کسی سافٹ ویئر ہاؤس کو چیز یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے جو ہماری انالیسس اور ڈیزائن کے اندر نیڈز کا تعین کیا گیا اس نیڈز کی بیسس کے اوپر ہم نے ہارڈ ویئر کی بات کی اس کے حوالے سے ہی ہم نے سافٹ ویئر کی بات کی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ need requirement needs requirement plus planning stage plus جو پہلے ہم چندے کے اسٹیپس اس سارے سلسلے میں لے چکے ہیں ان میں یہ چیزیں سامنے آہستہ آہستہ کیس ایک بنتا جاتا ہے کہ جی ہم نے کیا کرنا اپنی کیپبلٹی کیا ہے یہ جو پلاننگ کمیٹی ہے یا اسٹیئرنگ کمیٹی ہے یہ اس کو سب سے پہلے جس وقت انہوں نے فیزیبلٹی وغیرہ بنانے کی بنائی اس وقت ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کام ہم کیسے کریں گے یہ ڈسیشن اس وقت لے لیے جاتے انتظار نہیں کیا جاتا یہ کیونکہ یہ پروجیکٹ ان ڈسیشن کو لیے بغیر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا بہرحال اب ہم بات کر رہے تھے کہ جی ایپلیکیشن سافٹ ویئر اب ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو پرائمری ایکٹیویٹیز ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ نمبر ایک creation and testing of source code refinement and finalisation of test plans writing and reviewing program modules اور components integration of completed components with other components to ensure they interact properly and give the desired results اور یہ جو پروسیس ہے کمپوننٹ گروپس کے درمیان اس پروسیس کو آپ انٹیگریشن یہ انٹیگریشن دوسرے سسٹمز جیسے جیسے دوسرے سسٹمز بنتے جاتے ہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تمام چیز جو ہے ایز اے یونٹ انڈیویجلی تو آپ نے ٹیسٹ کیا کہ جی انڈیویجلی ہر کمپوننٹ ہر یونٹ جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا نمبر ایک نمبر دو وہ ڈیزائرڈ ریزلٹ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا اور پھر یہ تو آپ کر چکے لیکن جب آپ نے اس کو انٹیگریٹ کر دیا اکٹھا کر دیا ایک یونٹ بنا دیا جہاں پہ ایچ آف دوز کمپوننٹس میں ڈیپینڈنٹ اپون سرٹن ایکٹیویٹیز اور سرٹن پروسیسز تو وہاں پہ آپ نے اس کو ایز اے یونٹ بھی اب ٹیسٹ تو یہ بیسک ایکٹیویٹیز ہیں جو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے حوالے سے پروسیجرل پروگرامنگ کے حوالے سے جو کی جاتی پھر آتی ہے سچویشن کہ جی آپ نے یہ انٹیگریشن کر لی آپ نے ٹیسٹنگ بھی کر لی بلکہ آپ جیسے جیسے وہ کام کر رہے اس کے ساتھ آپ کچھ ڈاکیومنٹس بھی تیار کرتے ہیں وہ ڈاکومینٹس ٹیکنیکل مینوئل اور یوزر مینوئل کی شکل اختیار کرتے ہیں یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے یہ ڈاکیومنٹیشن اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ہے کہ نمبر ایک جو ڈیزائن ہے اس ڈیزائن کو اڈاپٹ کیا گیا وہ پورا جو انفراسٹرکچر ہے اور ڈیٹا بیسز جیسے اس انفراسٹرکچر کے اندر مینٹین کیے جا رہے ہیں وہ کس طریقے سے کیے جا رہے ہیں یہ کیوں ضروری ہے کہ مینجمنٹ یا جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے حوالے سے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کیوں کہ اگر کوئی چینج کرنی ہے اگر کوئی اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو at least somebody should be aware of and that somebody has to be person who's technically aware of what this entire exercise is about he may not be a part of the development but he is the management person expert available to understand what has بیسٹرکٹ اس میں جو جو آپ نے فیلڈز کو ابریویش فیلڈ کے جو نام دیے ہیں ان کی آپس میں ریلیشن شپ وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیز جو ہے یہ ٹیکنیکل مینول کے اندر آپ شو کرتے اب یوزر مینول کے حوالے سے کہ جی جو آپ نے سافٹ ویئر لکھا ہے جو اپلیکیشن لکھی ہے اور اس میں اگر پندرہ یوزرز ہیں یا پندرہ مختلف قسم کے لوگوں کو آپ نے رائٹس دیے ہیں کہ وہ فنکشنز پرفارم کر سکیں تو جو فنکشنز انہوں نے پرفارم کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ ان کو تحریری طور پہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ اس سسٹم کو کیسے چلائیں گے اور اس کو کیسے آپریٹ کریں گے اور اس میں جو آپ کے لیے فنکشن ڈسکرائب ہوئے ہوئے ہیں ان کو کیسے کر سکیں گے یہاں پہ صرف ہیلپ کی بات نہیں ہے یہی مین جو ہیں یہ آپ ٹریننگ کے دوران بھی استعمال کریں گے جو ان لوگوں کو ٹرین کریں گے جس وقت آپ کہ جی آپ نے کیسے اب یہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ چلانا یہی ترکیب جو ہے لکھی ہوئی اسی کو لے کر کے آپ چلیں گے اور اسی میں ٹرین کریں گے آپ اور یہ ایک تحریر تحریر آ جاتی ہے ہمارے پاس جو part of the permanent record ہے اب اگر کوئی چینجز ہوتی ہیں مثلا ڈاؤن دا روڈ کچھ چینجز مینجمنٹ کرنا چاہتی ہے سسٹم کے اندر یا the manner in which the activities are taking place یا رپورٹ فارمیٹس کے اندر یا ان پٹ فارمس کے اندر اب وہ چینجز جو ہیں وہ چینجز بھی اس پورے ڈاکیومنٹ کے اندر جہاں جہاں پہ کے کام جو ہے لوگوں کا یوزرس کا یا ٹیکنیکل مینوئل کے حوالے سے جو جو چینجز ہیں وہ وہاں پہ بھی ریفلیکٹ ہوں گی اور ریکارڈ ہوں گی اور چینج ڈیٹ ریکارڈ ہوگی یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پہ یہ لاگ بن جائے گی ایک بیسک کہ جی یہاں سے شروع ہوئے تھے یہ سسٹم بنایا گیا تھا یہ اس کی ریلیشن شپس تھیں اور اس کے بعد اس میں یہ یہ فلا فلا ڈیٹ پہ چینجز آتی رہی سو کیونکہ ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ڈاکیومنٹیشن کے بغیر یہ سارا کام جو ہے یہ ادھورا رہ جاتا ہے اب بات کی تھی ہم نے جی ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ جیسا کہ میں نے کہا کہ انڈیویجل جو آپ ماڈیولس بنا رہے ہیں اس کی بھی ٹیسٹنگ ہے اور پھر ٹوٹل انٹیگریٹڈ جو پروگرام ہے اس کی بھی ٹیسٹنگ ہے ٹیسٹنگ کے دوران ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیفیشنسیز کچھ ایررس نظر آئے ان کو ریموو کرنا ان ڈیفیشنسیز کو ریموو کرنا بھی ڈیولپر کا کام ہے اور وہ پرٹیکولر ماڈیول یا وہ پرٹیکولر ایپلیکیشن سافٹ ویئر اس وقت تک فائنلائزڈ نہیں ہوتا کہ جس وقت تک یہ تمام ایررز اور ڈیفیشنسیز ریموو نہ کر دی جائے پھر یہ آپ نے اگر اپنے دفتر میں بیٹھ کے یا ایک سیمولیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر یہ کام کر لیا تو سیکنڈ اسٹیج ٹیسٹنگ کا آتا ہے اور سیکنڈ اسٹیج ٹیسٹنگ کا یہ ہے کہ جی آپ اس میں لائیو ڈیٹا یا ٹرانزیکشن جس وقت اس کے پاس تھرو کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جی وہ پروگرام یا وہ سافٹ ویئر جو ہے جو لکھا گیا ہے جو پروگرام لکھا گیا ہے اور جو سافٹ ویئر چل رہا ہے وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے جب بہت سارے لوگ بیک وقت کام کرنا شروع کر دیں اس میں بہرحال testing is a very very important critical phase of the entire development procedure اور اس حوالے سے مزید گفتگو ہم آئندہ کے لیکچرز میں بھی چینج اوور کی بات کی تھی ہم نے ہلکی سی جس وقت ان پٹ فارمس کی بات ہو رہی تھی جب بھی کوئی چینج ریکمینڈ کی جاتی ہے ہیومن نیچر ہے کہ اس کو ریزسٹ کیا جائے ریزسٹنس وہاں پہ نہیں ہوگی جہاں پہ complete familiarity awareness and knowledge اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں ہوگی کہ جس کے حوالے سے چینج اوور کی بات ہو رہی ہاں چینج اوور کو ریزسٹ اس بنا پہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جی بس نہیں ہم نے کرنی انسان کچھ بھی کہہ سکتا اور بہت ساری آرگنائزیشن کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نہیں جی پچھلے تیس سال سے کر رہے ہیں ہم کوئی ضرورت ہی نہیں بڑا اچھا چل رہا کوئی ضرورت ہی نہیں آئندہ بھی پچاس سال چلے گا تو چیز یہ ہے کہ جی چینج اوور جو ہے replacing the old system with the new system that is again activity as earlier when you down setting designing the input forms you to be very careful اب چینج اوور جو ہے وہ ایبرپٹ بھی ہو سکتی ہے کہ جی آپ یہ چینج اوور اب ہم نے نیا سسٹم بنا لیا چلیے صاحب ہم نے ان پٹ فارمس بھی صحیح ڈیزائن کر لیے ہم نے سب کچھ جو کچھ کر سکتے تھے ہم وہ کر لیا اب ہم نے موو اوور کرنا ہے کہ جی پرانا حساب کتاب جس طریقے سے رکھا جا رہا تھا یا ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو رہی تھی یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کو اب ہم خدا حافظ گئے اور نئے سسٹم کی طرف آئے اب یہ چینج اوور بھی ہے یہ بھی چینج اوور ہے مینجمنٹ کو جو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ چینج اوور جو ہے یہ ایبرپٹ ہوگا یہ فیزڈ چینج اوور ہوگا یا پیرل چینج اوور ہوگا ایبرپٹ چینج اوور تو یہ ہو گیا کہ جی پرانے سسٹم کو بند کل سے اور کل سے نئے سسٹم جاری تو یہ بس ڈسائڈ ہو گیا فیز چینج اوور یہ ہے کہ آپ دونوں سسٹمز کو جاری رکھیں گے اور دونوں سسٹم سے جو آؤٹ پٹ حاصل ہو رہی ہے اس کو بھی کمپیئر کرتے رہیں گے اور جب آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ ہاں جی یہ صحیح ہے سلسلہ چل رہا ہے نئے سسٹم کے حوالے سے ہم مطمئن ہیں تو آپ وہ ایکٹیویٹی جو پرانے انداز میں ہو رہی تھی اس کو ختم کر دیں گے اور نئے انداز پہ چلے جائیں گے اس کے بعد پیرل پیرل اور فیزڈ تقریباً ایک جیسی بات یہ ہے کہ جی آپ دونوں سسٹم چلا رہے ایڈ دونوں سسٹم سے آپ رپورٹس حاصل کر رہے اور جب آپ کی پوری تسلی اس بات پہ ہو جاتی کہ جی جن لوگوں نے نیا سسٹم چلانا ہے وہ نیا سسٹم جو ہے وہ پورے طور پہ سمجھ گئے ہیں ان کی مہارت اس میں بڑھ گئی ہے تو پھر آپ پرانے سسٹم کو خیر آباد کرتے مسئلہ اب یہاں پہ کیا آتا ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو پرانا سسٹم ہے اس سے ڈیٹا ٹرانسفر بھی تو ہونا ہے نئے سسٹم کے اندر اور اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا اور یہ پرابلم جو ہے یہ وہاں پہ بہت زیادہ ہے کہ جہاں پہ لیگسی سسٹمز تھے ہمارے پاس جو ایسی لینگویجز میں تھے کہ جو اب ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں ان پرٹیکولر فنکشنز کو کرنے کے لیے اب وہ ڈیٹا جو ہے جو وہاں پہ کسی اور انداز میں اسٹور ہوا ہوا ہے اس کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ایک ماڈرن ڈے لینگویج کے اندر اب وہ آپ کیسے کریں گے اس کام کو کرنے کے لیے بھی تدبیر ڈھونڈنی ہے اور یہ بھی کام جو ہے یہ ڈیولپر کا لہذا وہ کوئی کنورژن انجن بنائے گا کہ اس ڈیٹا جو پرانے لیگسی سسٹم کے اندر جس طریقے سے اسٹور ہوا تھا وہاں سے اس نے جو ڈیٹا اٹھانا ہے اور اس کو کنورٹ کرنا ہے into a modern day program modern day language اس کے لیے اس کو کنورژن کرنی پڑے گی اور یہ بھی چینج اوور کا حصہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ سکسیسفلی ہو جائے تو یہ بھی بڑا کریٹیکل ایک اسٹیپ ہے دی انٹایا نجی چینج اوور کے بعد آپ نے کر لیا چینج اوور اب آپریشن شروع ہو گئے اور اب بات آتی ہے مینٹیننس کی آپریشنس کی اور مینٹیننس کی ہر سسٹم ہر پروسیجر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس میں جو کوئی نہ کوئی چینج جو ہے وہ ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ پے رول سسٹم ہے ہم کہیں کہ جی آج اسے تو تنخواہیں بننی ہے نا لیکن کل ایک ٹیکس کی ڈیڈکشن بڑھ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے آپ کوئی مزید الاؤنس جو ہے وہ اپنے امپلائی کو یا بینیفٹ جو ہے وہ سیلری میں دینا چاہتے ہیں آپ اوور ٹائم کی جو کیلکولیشن ہے اس میں کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں یا اس کا جو جس طریقے سے وہ کام ہو رہا ہے اس کام کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بیچ میں کوئی فلاں اسٹیپ جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر دی جائے یا اس کو بھی سائملٹینسلی کر لیا جائے تو اس سے فنکشننگ جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی تو اب ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے سسٹم کو ماڈیفائی بھی کرنا پڑے گا اور یہ نیڈ جو ہے after it has been properly assessed and establish that it is an absolute requirement we will then have to modify the program یہاں پہ ایک چیز کہہ دو اگر تو ہم ٹوٹل سسٹم ہی جو پرانا تھا جس کی بیسس پہ وہ سارا سافٹ ویئر لکھا گیا تھا اس کو ہم ایک نیا سسٹم بنا لیتے ہیں یا اڈاپٹ کر لیتے ہیں پروسیجر اڈاپٹ کر لیتے تو پھر ہم کہیں کہ جی یہ پرانا یہ جو سافٹ ویئر آپ نے لکھا تھا یہ سافٹ ویئر مجھے وہ ریزلٹس یا اس حساب سے کیوں نہیں کام کر رہا جو اب میں نیا پروسیجر اڈاپٹ کر کے بیٹھا ہوں تو ظاہر ہے وہ نہیں کرے گا وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ جو سافٹ ویئر لکھا گیا تھا وہ جو آپ کا پرانا پروسیجر تھا اس کے حوالے سے لکھا گیا تھا اور اسی کے ڈیزائن پہ لکھا گیا تھا اب آپ نے اگر نیا پروسیجر بنا لیا پرانے کی جگہ تو صاحب یہ rewrite of that particular system ہوگا it is not a modification of the system it is simply a rewrite تو یہ distinction between what is modification and what constitutes rewrite is very very important and people should be very clear in the minds as to the extent of the modifications and what constitutes rewrite پھر ریموول آف کوڈنگ ایررز کئی دفعہ کوئی فارمولا استعمال ہو رہا ہے اس فارمولے میں کوئی ایرر آ گیا غلطی آ گئی اس کو درست کرنا کیوں کہ اس کے بغیر وہ سسٹم صحیح ریزلٹس نہیں دے گا یا کوئی ٹریٹمنٹ جو پروسیسنگ کے اندر اگر ٹریٹمنٹ ایک ڈیفائن کیا گیا تھا اس میں کوئی اوپر نیچ کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی ہو گئی جو کہ ٹیسٹنگ کے اسٹیج پہ آپ نے نہیں یا کسی پروسیجرل چینج کی وجہ سے اب اس میں کوئی چینج آئی تو اس کی بھی ماڈیفکیشن یا اس کو جو ہے وہ ایرر کو ریموو کرنا پڑے گا پھر مینٹیننس کے جی آؤٹ پٹ آؤٹ پٹس ہیں جو رپورٹس ہیں مینجمنٹ انفارمیشن رپورٹس ہیں یا ڈیٹا جس طریقے سے اسٹرکچر ہو رہا ہے یا اس کو سرچ کیا جا رہا ہے اس انداز کو کوئی بہتر کرنے کے لیے اسپیڈ اپ کرنے کے لیے فائن ٹیون کرنے کے لیے تاکہ آپ کی پروسیسنگ ایفیشنسی جو ہے وہ بہتر ہو سکے یہ وقتاً فوقتاً معاملات جو ہیں ان کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے اور یہ آپریشنٹینس یہ ریگولر بیسس پہ ایک سلسلہ ہے تو اب یہاں پہ آ کر کے ہم پہنچ گئے اس بات پہ کہ جی آپ نے شروع کیا کہ جی ہم نے سسٹم نیا ہمارے یا ہمارے پاس کمپیوٹرائزیشن ہونی چاہیے یا ہمیں نئے سسٹم کی ضرورت ہے وہاں سے آپ نے ایکٹیویٹی شروع کی اور اس ایکٹیویٹی تک پہنچ گئے کہ جناب اب آپ نے وہ سسٹم لانچ کر دیا ان آپریشن کر دیا اور اس کی ایک ریگولر مینٹیننس کے فیز کے اندر آ گئے سو یہ پورا سفر جو ہے یہ واٹر فال ماڈل کے مختلف فیزز ہیں اور آپ کو جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں ایک پوری سلائیڈ دکھائی تھی کہ جی واٹر فال ماڈل کیسکیڈنگ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا وہ جو دکھائی تھی اگر آپ واپس اس پہ جائیں ریفر کریں تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کس لاجیکل اینڈ پہ ہم پہنچے سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری ترکیب اور ہم نے اتنا سارا وقت جو ہے وہ اس معاملے کو ڈسکس کرتے ہوئے why is it the only model which is followed اب چیز یہ ہے کہ جی ہر جو طریقہ کار ہے طریقہ کار بہت سارے ہو سکتے ہیں سولوشنس بہت ساری ہو سکتی ماڈلس بہت سارے ہو سکتے اور ہر ماڈل ہر سولوشن ہر طریقہ کار کا کہ پروز بھی ہوتے ہیں اور کانس بھی ہوتے ہیں آرگومنٹس فار بھی ہوتے ہیں آرگومنٹس اگینسٹ بھی ہوتے ہیں اب واٹر فال کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس کے جو فور یا پرو آرگومنٹس جو ہیں واٹر فال کے وہ یہ ہے کہ it places emphasis on documentation requirements document design and source code other methodologies which save time in software development may not place kind of an importance on documentation reliance can be placed on the developers mental capacity to retain all the knowledge اب ریزلٹ ایسی سچویشن میں کیا ہوتا کہ وہ صاحب چلے گئے کسی اور جگہ ملازمت اختیار کر لی وہ اپنی میموری بھی ساتھ لے گئے کاغذ میں کچھ نہیں لکھ کے دیا یہ کام کیسے ہوتا تھا کس طرح ہوتا تھا اور آرگنائزیشن نے تو وہ سسٹم چلا لا یہ پرابلم جو ہے یہ بہت سارے لیگسی سسٹمز کے حوالے سے بھی ہے جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ کیونکہ یہاں پہ ابھی لیگسی سسٹمز چل رہے ہیں اور بھی بہت سارے ملکوں میں چل رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ سسٹم ڈیزائن کیا تھا وہ ڈاکیومنٹیشن نہیں کی ڈاکیومنٹیشن چونکہ نہیں کی لہذا آج جس وقت کوئی بیٹھ کے اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہے کوئی چینج کرنا چاہتا ہے کوئی نئی رپورٹ نکالنا چاہتا ہے کسی پروسیس کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو ان کے پاس وہ ایکسیسبلٹی اویلیبل ہی نہیں ہے یا بڑی مشکل سے تلاش کی جاتی ہے بہت وقت ضائع ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ سو یہ جو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بات ہوئی یہ ڈاکیومنٹیشن بیکمس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ جی کس طریقے سے یہ مشین کام کرے گی کیسے ہوگا اس کی تمام تفصیل جو ہے ٹیکنیکل وہ ریکارڈ میں موجود ہونی چاہیے سو so, یہ واٹر فال ماڈل کے حوالے سے جو ڈاکومینٹیشن کا جو پرٹیکولر ایمفس ہے وہ کیوں ہے اور اس کی کیا اس کا فائدہ کیا ہے یہ ہم نے آپ کو ایک آرگومنٹ پیش کیا دوسرا یہ کہ جی واٹر فال ماڈل جو ہے وہ سمپل ہے اور ایک ڈسپلنڈ اپروچ اس میں جو پروگرشن ہے ایک فیز سے دوسرے فیز لینئر ہے ایزلی انڈرسٹینڈبل اینڈ کنٹینز اور carries with it explainable phases which are easy to understand یعنی ہر قدم یا ہر step go back to that cascading slide of the waterfall model that each of those various steps right from the planning for a computerise system to the operation and maintenance becomes can relate an operation which one can relate to which is easy easily point and then اس واٹر فال ماڈل کے اندر آپ مختلف مائل اسٹونس جو ہیں وہ بناتے جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ ٹارگیٹس ہیں آپ کی کہ جی یہ آپ نے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ phase by phase step by step آپ اگلے فیز کے اندر ہیں اور یہ جو واٹر فال ماڈل ہے یہ engineering software courses texts جو ہے اس کے لیے بھی اس میں بھی بہت اس کی یوز اب ظاہر ہے کہ جہاں یہ باتیں ہم نے کی کہ جی یہ ہونا چاہیے تو یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اب جو اگینسٹ آرگومنٹ ہے وہ کیا ہے اگینسٹ آرگومنٹ میں کہا جاتا ہے کہ جی it is impossible to get one phase of a software product life cycle perfect before moving on to the next phase and learning from کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اس سسٹم کے اندر سب سے پہلے تو ہر اسٹیپ کو آپ کو پرفیکٹ کرنا پڑتا اور یہ پاسبل نہیں ہے کیوں کہ پرفیکشن جو ہے وہ تو وقت کے ساتھ آتی ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ سو فیصد تو تمام اپنی ضروریات اور تمام اپنی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ آپ کو آج تو نہیں بتا سکتا کہ اس کو آج سے دو سال بعد کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ جی بہت ساری جگہ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جناب پہلے تو ہمیں آپ یہ دکھائیے کہ جی یہ یہ ماڈل ہے کیا یہ کام کرے گا کیسے یعنی یہ پروٹوٹائپ کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ پروٹوٹائپ جو ہے اگر یہ ہمیں پسند آیا اور ہمیں سمجھ آیا تو پھر ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے اور اگر پروٹوٹائپ ہم ایکسپٹ کر لیں گے تو پھر اس میں ہم چینجز دے رہیں گے یہ کتنی اچھی بات ہے یہ پاسبلٹی واٹر فال میں نہیں ہے وہاں پہ آپ ہر اسٹیج کو لے کر کے چل رہے ہیں اور ہر اسٹیج پہ آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو نیڈز جو ریکوائرمنٹس جو issues whether in terms of inputs outputs اور the processing recording processing of the data وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن ہو ڈاکیومنٹ ہو شاید اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ جی فلیکسیبلٹی اتنی زیادہ نہیں رہتی شاید یہ کہنا چاہتے ہیں بہرحال جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ماڈل ہے جو کہ اٹریٹو ماڈل کہلاتا ہے اور اس کی گفتگو بھی ہم کریں گے پھر ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ waterfall model advocates more reliance on a fixed static requirement کہ جی آپ نے آج تو ڈیفائن کر دی ریکوائرمنٹ ڈیفائن کر دی اس کے حساب سے آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا آئندہ جو کچھ ہم کرنا چاہیں گے وہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا بہرحال یہ جو ہے یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے چیز بیسکلی اس چیز ہم اس پہ آتے ہیں کہ آرگومنٹس پرو یا فور ہماری آرگنائزیشن کے لیے کون سی اپروچ بہتر ہے یہ فیصلہ کرنا اور اس کا فیصلہ کرنا یہ مینجمنٹ کا کام ہے پروز اینڈ ہر چیز کے ایگزٹ کرتے ہیں the management has to after understanding the issues their own needs requirement they have to come to a decision as to which particular route or route we follow تو یہ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے واٹر فال کے حوالے ماڈل کے حوالے سے اپنی گفتگو جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے آئندہ کے لیکچرز میں ہم دوسرے جو ماڈلس ہیں ان کے بابت گفتگو کریں گے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ